شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے